سلمان اغر نے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ بتا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف تین مسجدوں کی طرف ہی عبادت کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے کعبے کی مسجد میری مسجد اور ایلیا کی مسجد یعنی مسجد اقسا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو چھیاسی